پیش لفظ بچہ جب اس دنیا میں آنکھ کھولتا ہے تو گوشت پوست کا سا وجود ہوتا ہے جس میں نہ بولنے کی قوت ہوتی ہے نہ چلنے پھرنے کی سکت اتنی طاقت بھی نہیں ہوتی کہ کچھ کھا ہی سکے ایسے وقت میں ماں کا وجود اس کے لیے بہت بڑی نعمت ثابت ہوتا ہے وہ ہر ہر لمحے اس کی نگہبانی کرتی ہے اسے دودھ پلاتی ہے اور اس کی پرورش و نگہداشت کا فریضہ سر انجام دیتی ہے اس کی راتوں کی نیند اور دن کا سکھ چین اس کے لیے وقف ہو جاتا ہے باپ کی شفقت اسے زمانے کے سرد و گرم سے بچاتی ہے اس کی محبت کی چھاؤں اسے ہر سختی تکلیف اور رنج سے دور کر دیتی ہے ان دونوں کی پرورش کے نتیجے میں جب وہ شعور کی آنکھ کھولتا ہے تو اسے صاف نظر آتا ہے کہ اسے اس مقام تک پہنچانے والے اس کے والدین ہیں اسے اس مقام تک پہنچانے والے والدین نے اپنے فرض کو پورا کیا اب اس پر ان کے کچھ حقوق ہیں یہ حقوق اتنے اہم ہیں کہ اللہ تعالی نے اپنے حق عبادت کے بعد دوسرے نمبر پر جس حق کا ذکر کیا ہے وہ والدین کا حق ہے والدین کا حق کیا ہے یہی کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے ان کا مکمل ادب و احترام کیا جائے نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ان کی اطاعت و فرما برداری کی جائے اور ہمیشہ ان کے سامنے سر تسلیم خم کیا جائے قرآن و حدیث سے یہ بات بہت واضح ہو کر ہمارے سامنے آتی ہے کہ والدین سے حسن سلوک سے رزق میں فراوانی اور عمر میں زیادتی ہوتی ہے جبکہ والدین کی نافرمانی کرنے والا اور ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش نہ آنے والا اللہ کی رحمت سے دور ہوتا جاتا ہے اور بالآخر جہنم کا ایندھن بن جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت و اطاعت کے ساتھ والدین سے حسن سلوک نہ کرنے والے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے اور یہ ناراضی اس کی دنیا اور آخرت دونوں برباد کر دیتی ہے اس لیے یہ انتہائی ضروری ہے کہ ہم والدین کے حقوق کا پورا پورا خیال رکھیں اس معاملے میں قرآن و سنت سے ہمیں جو رہنمائی ملتی ہے اس کی روشنی میں اپنے رویوں کو درست اور کردار کی تعمیر کریں حقوق الوالدین اسی موضوع پر ایک رہنما کتاب ہے موضوع کی اہمیت کے پیش نظر دارالسلام اسٹیڈیو نے اس کتاب کو آڈیو کیسٹ اور سی ڈی کی صورت میں بھی پیش کیا ہے اس کتاب کا مطالعہ اور کیسٹ کی سماعت ہماری سوچ کو دین کی روشنی میں درست زاوے عطا کرے گی ان شاء الله والسلام عبد المالك مجاهد